العالمین دی دی گائے آج جانا بندگانا گانا ہے اللہ رب العالمین سب آخرت دی شلا فلا تا فرماوے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم دی گائے دی شان غلامانہ التجا ہے اللہ رب العالمین اسا سب نو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی اور اتباع عطا فرماوے دوستو بزرگو ایک محفل اور مجلس تقریب شہید کا سلسلہ نکاح و شادی منعقد ہے اللہ رب العالمین منتظمین مجلس جسمانی روحانی دنیاوی اخروی امن و امان نصیب دوستو دوسروں اس محفل مجلس جس موضوع اور عنوان دے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نسل انسانی اور مذہب کا رشتہ اللہ رب العالمین موجود مطابق سنان سنا توفیق بخشے دوستو اللہ رب العالمین نے انسان عزت اور شرافت عطا فرمائی ہے اپنی خلافت دے نال اور ہر انسان دی عزت اور کرامت تین چیزوں کے نال ہے عقل ایمان اور اطاعت اقل ایمان اطاعت تین چیزاں جدو بندے کو آ دنیا اور آخرت دی شلا اور فلاح اس نصیب ہو جاندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان عزت اور شرافت عقل نہ لتا فرما عقل نو عزت اور کرامت ایمان نہ لتا فرمائی ہے اور ایمان دے عزت اور کرامت اطاعت اور اتباع نال ہے تو اللہ تعالیٰ نے نو جد وقل دیتی ہے تو پھر ایمان کی کہڑی لوڑ ہے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے دیتی ہے بھائی ایمان لیا اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس واسطے دیتی ہے بھی تو ایمان لیا ایمان تو بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تو مطالبہ فرمایا ہے وہ ہے اتی اللہ رسول تم تو عقل تو بعد ایمان دا مطالبہ ہے اگر کوئی انسان ایمان تو بغیر آپ صاحب عقل سمجھے تو بابا وہ اپنے نزدیک اقل مند ہو سکتا ہے لوگوں دے نزدیک عقل مند ہو سکتا ہے اللہ رسول دے نزدیک اس وقت عقل مند گا جدو ایمان لے گا اور مومن کدو بنے گا اقل بعد ایمان تو لے آیا مومن کدو بنے گا جدو اطاعت اور اتباع کرے گا عقل ایمان اور اطاعت اور اتباع نال تعلق باللہ تعلق بالرسول تقرب باللہ تقرب بالرسول اے دو عظمتا اس نو حاصل ہون گیا تو عقل دے بات دا ایمان ہے لہذا جس انسان نے ایمان نہیں لیا اس نے عقل دودھ حق اور فرض ایمان لیا اس نے پورا نہیں کیتا لہذا ایسا انسان اللہ تعالی دے نزدیک بے عقل ہے کیا ہے بولو بے اکل ہے اکل دیا دو قسم نے ارف کے بچ ایک دینی اقل ایک ہے دنیاوی اقل دنیاوی عقل ہے دنیا کی زندگی دوست دشمن اپنا پرایا نفع نقصان خیر اور شر دی تمید کرنا دنیاوی حوالے نال اے دنیاوی عقل ہے دینی اقل کیا ہے کہ اپنی نال نفع نقصان دے فیصلے نہیں کرنے اپنی دے سمجھا نال دو دشمن نہیں بناونے اپنی اقل دے سمجھا نال اپنا پرایا نہیں بناونا اللہ رسول دسنگے گے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے جڑا خدا دے دسے نو مننے گا وہ مومن بڑے گا وہ دینی عقل والا ہے کیا ہے بولو دینی عقل والا اب ہاں بابا دنیاوی عقل جے دے کل دنیاوی عقل نہ ہوئے دنیا دی زندگی وچ تمیز نہ کردہ ہوئے گھاٹے وعدے دی شان دی اصا کی آنے یہ بے اکل ہے کی آنے اکل ہے بے اکل کیوں کہہ رہے ہو وہ سر ہے سر دماغ بھی ہے تو بے اکل کیوں کہہ رہے ہو دماغ تو ہے بھیجا دے دے سر ہے غریب دے یہ تو نہیں بھی بیچارے پاگل ہو جاندے نے انہوں دے دماغ تے بھیجے نکل کے باہر آ جاندے نے دماغ ہی رہ ہے بھیجا بھی ویچ ہی رہ لیکن اصا کہہ رہے ہیں بے اکل ہو گیا ہے بے سمجھ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس نے دنی دی تمیز ختم ہو گئی ہے لہذا انسان دنیاوی حوالے نال بے عقل ہے تو میرے بابا اگر تو ساں اپنی دنیاوی زندگی دی وجہ تو کسے نو بے عقل کہہ سکتے ہو کہ سنی مسلمانوں کیا انسان نو حق ہے انسان نو بے عقل آخ ہے کدوں جدو دی عقل دے کنڈے دے نہیں تلدا تو اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ جیڑا تیری نہ مننے تیری دنیا دے کنڈے دے نہ تلے او تے بے عقل ہے اور جو اللہ رسول مندا وہ بھی عقل مند نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین دے نبی لوگ والا آدھے سن اور لوگ انہوں نے پاگل نے مجنو نے کیوں آدھے سن کہ کافران کو لہی صرف دنیاوی عقل اللہ دے رسولوں کو لہی دینی عقل دنیاوی عقل والے دے نزدیک دینی عقل والے پاگل نے دینی عقل والے دے نزدیک دنیاوی عقل والے پاگل نے لیکن ایک دوجے نو دوویں پاگل کہہ رہے نے فیصلہ کون کرے گا بھی انہاں دے وچوں پاگل کون ہے وہ فیصلہ اللہ تعالی دی ذات فرما دیندی ہے کہ ہوں پتہ لگ جائے گا اے لوگو اے دنیا دارو اے مالدارو اے قوم تے برادری تسا عقل مند ہو یا میرا نبی رسول عقل مند ہے تو بابا جہاں دنیا طور بے عقل ہے کیا اس کی نقل کرو گے جیڑا انسان جن تسا پاگل آخر جن دنیا بھی نفے نقصان کی تمید نہیں اس نے کدی تسا نقل نہیں کرو گے کرو گے کیوں کرو گے بابا بے عقل ہے بے اکل اکل مند نقل نہیں کر سکتا ایسا دنیا بھی اکل نہیں رکھتا تو تسا نقل نہیں کر دے اج تک میں نہیں سنیا کسے پاگل نو استاد بنایا ہوا بنایا کسے اچھا جی دنیا بھی پاگل ہے تو کدی استاد نہیں بنایا تو میں سوال کرنا کافر ہے وہ تو دینی پاگل ہے دنیا بھی پاگل نو کوئی استاد نہیں پڑھا سکتا جیڑا دین پاگل ہے نا وہ استاد نہیں بنا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات عقل کل نے اللہ رب العالمین نے عقل نو بنایا ساری عقل آپ نے پھر اللہ تعالی نے آپ کو ونڈ ونڈ کے سارے نو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل نے لیکن عرب کے لوگ عرب دی جہلیت زدہ لوگ اتنی عظیم ترین عقل مند انسان نو اتنی عظیم ترین صاحب خولو کے عظیم انسان نو کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک ہے مجنو کی کہہ رہے ہیں کیوں مجنو ہے جاڈے ساڈے نزدیک اللہ تعالی دی جملہ مخلوق ہی چوکی علم اقل عمل سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی ساڈے ایمان اور عقیدے دین اور شرا اللہ رب العالمین امام محمد رضی اللہ تعالی نے شیر دے اس عقیدے نو بیان فرمایا وہ فرما نے خالق سے اولیاء خالق سے اولیاء سے رسول اولیاء سے اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی خلق اولیاء رسول اور سید الانبیاء تو اتنی اعلی ترین رسول اتنی اکمل ترین شخصیت تاریخ انسانی دیا میراج بھی ہے اور معیار بھی ہے تو اتنی بڑے عظیم ترین انسان عرب دے لوگ مجنو کہہ رہے ہیں کوئی جادوگر کہہ رہے ہیں کوئی کائن کہہ رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی کنڈے سٹتا پیا ہے کوئی خوہ کٹتا پیا ہے کوئی قتل دے منصوبے پیا بنا ہے کوئی اوجڑی پیا سٹتا ہے پتھر مار رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آ کلچر کل اس واسطے کہ عرب کل آئی نا وہ دنیاوی ہے اور رحمت للعالمین دی اقل ہے دینی ایتروں دنیاوی اقل ایتروں دینی اقل دینی اور دنیاوی اقل دے مقابلے دے وچ تو تو انہاں ویکھیا ہونا کہ یار جی ساری عقلاں دے فیصلے نے اے دے وچ تے مٹی دے خدا نے تے پتھر بھی خدا نے تے درخت بھی خدا نے ساری عقلاں دے جڑے فیصلے نے طریقہ عبادت جنگ تو اپنی اقل دنیاوی زندگی دے وچ جڑا نظام حیات انہاں بنایا سی نا لا کے یہ تک وہ جھوٹے خدا تے جھوٹے نظام زندگی دے مبنی مقصد حیات ہا جد اللہ دے رسول آئے نے انہوں نے فرمایا اے تواڈے جتنی بنے ہوئے یار نے نا یہ سب بے عقلیاں نے عقل اگر ہوے گی تے میں تانوں دساں گا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل دا معیار دتا عزت اور عظمت دا تو دیکھو کیسا اتار اور چڑھاؤ جو عرب دے سردار نے وہ بے عقل بن گئے ہیں وہ کی بن گئے ہیں ابو جال عقل مند ہے یا بے عقل ہے ابو لاب بے عقل ہے وہ عقل مند سن اپنی قوم قوم وڈے سن تو عرب دے بڑے لوگ چھوٹے ہو گئے عقل مند بے عقل ہو گئے عزت والے زلیل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے عرب کے غلام تے نوکر سردار بھی بن گئے اور صاحب عقل بھی بن گئے میں عرف نال دسیا ہے دنیاوی اکل لیکن قرآن شریف حدیث پاک دیکھو نا اقل دی تقسیم نہیں وہ گل ہے اگر دین نو ہے تو اقل ہے نہیں تو بے اقل ہے قرآن پا کے اللہ تعالیٰ فرما قیامت دے دن کافر آخر گے وکال لو کنوڈا اگر ایسا گل سن لیں گے تے سان سمجھ لیں دے صاحب اکل ہوں دے جیسا کدی بھی دوزہ کھٹ نہیں سی جانا یہ دا مطلب انہوں دا دوزہ کھٹ جانا دس دا پہ ہے انہاں اکل کوئی نہیں سی اکل ہے اگر انہاں کو لکل ہوں دی تو آپ یہ اعتراب کر رہے ہیں کہ آسا اکل نال نہیں رہے اگر دنیا بھی زندگی میں سارے کول اکل ہوں دودا کھیت نہ جانے یہ مطلب نکلے مسلمانوں جنوب اصا کہہ رہے ہیں نا بھی کافر کو دنیا بھی اکل ہوں ہے کافر قیامت دے دن خود اعتراف کرے گا اقرار کرے گا میرے اللہ میرے کو اکل نہیں سی تاں دے دودا کھیت پیا جانا یہ اکل ہوں تو میں دودا کھیت نہیں سی جانا اور سنی مسلمانوں کافر آدھا میں اکل مند نہیں تو منافق آکھے تو تک کلما آتا ہی نہیں پھر بچے ہو جائے کلما قرآن پاٹ پڑھا کوئی تفسیر اٹھا لو کوئی ترجمہ اٹھا لو کافر قیامت کے دن جب دودا کے جان کے اعتراف کر کے جا اقرار کر کے جا اعتراف قصور کی اللہ سہی اگر اصا سن لینا نو وکال لو کنا سماؤ اللہ تو سن کنا دا دماغ تک پہنچنا سننا سنتے تو تھے میری گلیں تو سن لو میری گل موافق بھی سن لیا مخالف بھی سن لیا اپنا بھی سن لیا پرایا بھی سن لیا سنتے رہنے اللہ تعالی نے فرمایا کیا مطلب کان سے آواز دماغ تک جاتی تھی دماغ سے دل تک جاتی تھی لیکن دل دینے دو خانے ایک کے من والا کھانا ایک والا کھانا کافر جیڑا ہے نا گل کن تو لے کے دماغ تک جاندی ہے دل دے خانے ہی جاندی ہے لیکن دل دا او خانہ جیڑا پورے دل دے تے حکومت کرتا ہے تے پورے انسانی جسم دے حکومت کرتا ہے اس خانے ویچ کافر نہیں وڑن دینا رسول دی گل نو جیڑا مومن ہے نا او کن تو دماغ وال تے دماغ تو سن کے دل وال اس خانے وال اللہ دے رسول دے فرمان نو پہنچا ہے جیڑا دل دا خانہ پورے دل دا بھی بادشاہ ہے پورے جسم شاہ اللہ تعالی فرما آپ یہ گے کیا کریں گے کیڑے کافر پرانے وہ جو ابو جہال ابو والے دور سن پرانے کافر نمے نہیں امریکہ برطانیہ جرمنی جاپان یورپ یہ کافر نہیں ہے تو سارے استاد نے بچارے بڑے سیاح لوگ نے ان نہیں پیا کرتا میں پرانے کافران دی پیا کرنا یہ کافر بچارے سکول والے دے استاد نے ہم رسول والوں کے نہیں جڑے نم پرانے کافر ہیں نا دے دور قرآن نازل ہویا ہے اے اللہ تعالیٰ انہوں دی گل پیا کرتا ہے جہے نوے کافر سائنسدان فلسفی بڑے سیانے بڑی اکل والے بڑی سمجھا والے یہ تو بڑی اکل والے نے اس واسطے ناراض نہیں ہونا میں انہوں کافر دی گل نہیں پیا کرتا اچھا ساڈے رسول قیامت تک جن لوگ گے تو سارے ہی ساڈے رسول دے امتی گے ساڈے رسول نو نہیں منے گا وہ کافر ہوئے گا کہ نہیں اچھا پچھلے نہ منن تے وہ کافر ہیں تے اگلے مامے لگتے ہے بھائی جدو قرآن پاک پڑھو تو سکول والے کہتے ہیں تو پرانے دور کے کافر تھے ان کو کیا پتا تھا اب کے جو کافر ہیں یہ بڑے عقل مند ہیں اور میں کہ نام راجا تیرے کو رسول دے صدقے رسول دی تعلیم تربیت نال عقل آئی ہوندی نا تے تو کدی وانڈ نہ کردا کہ پچھلے کافر بے عقل نے اج دے کافر عقل مند نے اگر تیرے کول ایمان ہوندا ہے وانڈ نہ کردا جویں پچھلے کافر کافر نے اج دے کافر بھی کافر ہی ہون گے لا اس واسطے بابا یہ نمے لوگ نہیں ہونا جڑا تا استاد ہے امریکہ انگریز بابا میں وہ کرتا تو قرآن پاک فرما قیامت کے دن کیڑے دن کافر کہیں گے اللہ تعالی نے انہوں کی آخر قرآن پا کے دس دیتا ہے کہ دیکھ لو جنہ دے پیچھے ٹرن ترقی آن دیو تاری مت مری کے خیامت والے دل لا پیا کڑا شہر اگر ہم سنتے یا عقل مند ہوتے تو کبھی دو میں نہ جاتے یہ مطلب ہے عقل والا کدی دو نہیں جا سکتا عقل کا فرض ہے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اطاعت کرے صاحب عقل صاحب ایمان ہوگا صاحب ایمان صاحب اتباع ہوگا اور جو اتباع رسول کرے گا اس کا ٹھکانا دوزخ نہیں جنت ہے جو جو سکول والے ہیں بیچارے یہ تو ناراض ہوں گے بھائی ہم ہمارے استاد بھی دوزخ میں جائیں گے پیو آخدہ پہ ہے بچے مرن شیطان تو ڈبیو ہوئے وہ بھی آخر پہ ہے قیامت کے دن وہ بھی کہے گا کہ بابا میرے بھی تو نہیں آخا دی تھی سارے نبی رسول روک دیا انہیں بھی شیطان تو آؤ تو بلا پڑھا تو نام مراد تو آؤ تو بلا جا دے میں بس بلا پڑھتا رہا تو بابا میں کافر کہہ رہا ہے ایک کافر نہیں سب کافر وکالو جمع کا سیگا ہے سب کافر کہیں گے امریکہ والے برطانیہ والے جرمن والے یورپ والے جہاں تو سڈیا نسل جانا نے ڈگری لے آدی نے ملوں بچ پیر بچ حاکم بچ وزیر بچ شریف بچ کمینے بچ جٹ گجر رائی راجپوت ساری بچ نے اللہ جانے انہیں دیر کیڑی پکائی ہے اللہ جانے انہیں دیکھ پکایا کی ہے اونج ایک دوجہ دی دیکھ ویک حلمان دے پوچھ دے نہیں بریلوی نے پکایا کہ نہیں نہیں پھر کھانا حرام ہے یہ شیعہ نے پکائی ہوگی تو ایک دوجہ اچھا ایک دوجہ دی دیکھ لی تھا جب انگریز نے سارا دیکھا ملا کے پکائی جانے پھر نہیں ویک دے پھر بھائی مذہب اپنی جا یا انسانیت چلتی ہے ہوں بھر بھر کے پیتی آدھے نے بہرحال وہ سکول والے ہیں ہم رسول والے ہیں سکول والا کہتا ہے کافر عقل مند ہوتا ہے رسول والا کہتا ہے نادان عقل کا علاج کر جو ہمارے رسول کو نہیں مانے گا وہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہاں مکل مند اصا اکل کوئی نہیں سارے کو اکل کوئی نہیں سی کوئی اکل کوئی نہیں سی اچھا تم آخو گے مولوی ہے بھائی اکل کوئی نہیں تو سارا کچھ کتوں آ گیا یہ بے اکلی نال ہے اتنی سینسی ایجادات اتنی شافات اتنی جادات علوم فنون اتنی مادی کمالات بندہ اتنے بیٹھا کرے تو کیا عقل مند نہیں ہے ارے نادان چیزوں ایک ہے چیزوں کو بنانا ایک ہے خود کو بنانا جو چیزوں کو بناتا ہے خود کو نہیں بناتا وہ بے عقل ہے جو آپ کو بناتا ہے چیزیں بنائے نہ بنائے وہ عقل مند ہے عقل کا تعلق ہے دو چیزوں نال ایک وسیلہ ایک مقصد ایک سبب ایک مقصد عقل میں مقصد سبب نہیں ملتی جی مقصد غلط ہوگی تو سبب کدی بھی عقل خیر نہیں آخری ہوں ایک بندہ چوری کر کے مدد کر کی آخو گے ایک بندہ چوری کر کے یتیم کی مدد کرے آخو گے یار بندہ نیک کیوں بھائی مقصد ٹھیک ہے طریقہ غلط ہے طریقہ ہوں کی آخو گے ہوں کے یار میں چوری جتنی زیادہ تک میں چوریاں کی سارے یتیم کیتے کی چڈو گے انہوں آخو گے آدمی اچھا ہے نہیں آخو گے کیا طریقہ غلط ہے تو آدمی برا ہے آدمی برا ہے تو مقصد بھی صحیح ہو طریقہ بھی پھر جا کے تو یہ مطلب ہے عقل پھیلے مقصد نو ویخ دیے پھر سبب اور طریقے نو ویخ دیے اگر مقصد ہوگا ٹھیک پھر طریقے کو دیکھیں گے اگر طریقہ غلط ہے مقصد ٹھیک ہے عقل آ کے دھوکھا ہے اگر تو صحیح انسان ہو شخص یہ مقصد بھی ٹھیک ہوئے طریقہ بھی ٹھیک ہو دیکھو اب دنیا ہے دنیا نو اللہ تعالیٰ نے وسائل یہ وسائل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطال حیات الدنیا مطال متا حیات مقاصد کی ہے وسائل تو ہیں مقاصد ارے بابا جس وقت تک مقصد کا شعور نہ ہو گئے سبب دے طریقہ جتنی عظیم ہوئے کوئی انسان کی حیثیت نہیں ہو سکتی اب زندگی کا مقصد کون بتائے گا وہ انسان اپنی عقل سے اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں کر سکتا اگر کر سکتا سنا تو نبی رسول کتاباں کیوں آئی نے یہ مطلب ہے انسان اپنی عقل نال نہ مقصد زندگی نو معلوم کر سکتا ہے نہ طریقہ زندگی نو معلوم کر سکتا ہے اللہ نے نبیاں تے رسولوں نو بھیجیا ہے وہ آ کے دستے نے تیرا مقصد کی ہے طریقہ کی ہے مقصد رضا لائی ہوئے طریقہ محمدی ہوئے ارے بابا ایمانداری دسو بیت الخلا لیٹرین جنو باتھ روم آدھے کروڑ روپیے دا بندہ بناوے بڑا سونا خوبصورت تے کوئی بندہ اندر جا کے تے پانچ منٹ اتنے لا آئے بعد نکلے دیر لا کے تسا وہ پوچھو ہاں بابا خیر ہے اتنا دیر کیوں لائی آخ یار اندر ماحول بڑا بہترین آ میرا دل کیتے پانچ منٹ ہو بیٹھا رہا ہوں تو گے مات تیری ماری ہے پاگل ہویا مات تیری ہے پاگل ہویا ہے وہ بھی تو عقل مند نہیں ہے عقل مندی کا تعلق مقصد سے ہے ہے کیا مقصد ہو اب کافر دیکھو ایک بندہ موٹر وے جا رہا ہے انہیں حد ہاتھ انہیں آخر جی ایک سو بھی ہونی چاہیے بندہ ایک سو چالی دے جائے گی روک جرمانہ کٹ دینے نے مت ماری گی سوا کروڑی بندہ لیکن تشا کی آخو گے ویکو جی ایڈا پاگل ہویا ہلکا ہویا کٹی جانا ہے حدوں بھی کٹی جان لکیر بھی کٹی جانا بندہ پاگل ہے وہ کیون پاگل ہو کل تو گڈی ہے اور کیوں پاگل کہہ رہے ہو گاڑی ہے پاگل کیوں ہے کہ حکومت پاکستان نے جو تحفظ جان کے لیے قانون بنایا وہ حد تے لکیر یہ توڑی جانا ہے ہوں وہ باوے دنیا دا عقل مند ہوئے اس کو بے عقل کہیں گے کیوں کہ بابا تیرے پاس سارا کچھ ہے لیکن تے قانون حیات دی قانون حیات اطاعت نہیں کیتی اس واسطے تم عقل مند بے عقل ہو وہاں جرمانہ کاٹو تم مجرم ہو اتنے جرمانہ کاٹو تو سوال یہ ہے کہ انسان لکیر لاوے حداں لاوے تے کروڑاں دیاں گڈیاں والے توڑ دیون تے وہ بے عقل ہو جاندے نے تے جھلیا تے پھر اللہ رسول نے جڑی حداں لائیاں نے نا دنیا دا جڈا بھی مالدار ہوئے توڑے گا اللہ رسول دے نزدیک ضرور بے عقل ہوئے گا اصل ہے قانون کیا بولو قانون خدا بندی جو قانون خدا بندی کی اطاعت کرے گا وہی عقل مند ہوگا کیا ہوگا دیکھو ہندوستان میں کروڑوں دی انہیں کروڑا تقریباً ہون آبادی ہو اٹھے ایک مسلمان بچہ اٹھا اللہ وحدہ لا شریک ہے او دے مد مقابل کروڑوں دی تعداد کافر ہندو مالدار عقل مند حکومت چلاو والے اقل مندی نال فیصلہ دیویں ایمانداری نال دس او ایک عرب ہندو اقل مند ہوے گا یا او بچہ جنہیں کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے عقل مند ہے کون عقل مند ہے بھائی جمہوریت کی روح سے جواب دو نا جمہوریت کی روح سے کہو گے تو بہت ایک ہے ایک بچہ ہے اگر جمہوریت کے پجاری اس کو جیت جلیں گے تو ان کو بچے کے ساتھ نہیں چلیں گے یہ کہیں گے اتنی بڑے اتنی ڈھیر اتنی بڑے اس پاسے چھوٹا جہاں بچہ تے بھی کللہ ایک کلّا ایک چھوٹا ایڈے ڈھیر ایڈے چوکھے سیانے تے وڈے او کہہ رہے ہیں خدا مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں اے آندا ہے نہیں نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اس دا کوئی شریک نہیں تے اللہ دے بندے جدو فیصلہ کرے گا نا کہ یہ بچہ عقل مند ہے اور سچ کہہ رہا ہے اور وہ سب بڑے جھوٹ بول رہے ہیں ہوں اس بچے نو سچ آندا پیا ہے بچہ انہاں وڈیاں نو بے عقل کہہ رہے ہیں یہ کلا ہے وہ کروڑا نے یہ بچہ ہے وہ بڑے نے یہ سچا کہہ رہے ہیں انہوں نے کوڑا کہہ رہے ہیں جمہوریت کی روح سے نہیں شریعت کی روح سے کہہ رہا ہے ووٹ کرا لو عقل مند چیز والے کو نہیں کہتے دیکھو امریکہ ہے وہ ایک سائنسدان ہے انہیں کئی چیزاں بنائی نے بڑی امریکہ دی چیزیں بنائی نے لیکن وہ کہ میں امریکہ کے قانون کو نہیں مانتا امریکہ انہوں اپنے ملک کے رہن دے گا وہ آگے گا یہ باغی ہے ظالم ہے کیا ہے باغی ہے کافر ہے ظالم ہے اس کو دل سے بدر کر دو نکال دو یا پھانسی لگا دو یہ غدار ہے حالانکہ انہوں نے کئی چیزیں بنائی نے تو نتیجہ کیا نکلا کہ صرف چیزیں دے ورتن دا نام انسان نہیں مندی نہیں انسانیت نہیں انسانیت ہے تو چیزاں بناویں تو تو مند ہے تو اللہ رب العالمین نے تینوں بھی بنایا ہے ساری کائنات نو بھی بنایا ہے اچھا تو دو چار لوہے پی پیپے ربڑ والوں رنگ رنگ کے تے بٹن لا کے تے چلا دیتا ہی تو آندا مینوں سب تو بڑا سیاح آکھو او تیرے بچے مرن جی نے تینوں بنایا انہوں کی آکھیے تو عقل مند کافر خود اقرار کریں گے اعتراف کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ ہم عقل مند نہیں تھے کافر بھی کہہ رہے ہم عقل مند اور اللہ رسول بھی کہہ رہے ہیں تو عقل مند نہیں ہو ہوں کافر خود کہہ رہا میں کوئی نہیں عقل مند وقوف آ کہ نہیں نہیں تو بڑا سیاح ہے مت ماری ہے کہ نہیں سمجھو کہ نہیں کافر کہہ رہے ہم بے اکل ہیں کیا بولو بے اکل ہیں کافر خود کہہ رہے اور اللہ رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بے اکل ہے کتنی درجے گئے اولائک ادلو اولائک ہم ادلو سبیلا جانور تو بھی زیادہ گمراہ ہے پتہ لگا کافر خود بھی کہہ رہا میں بے ہوں خدا بھی کہہ رہا بے جیڑا بندہ آخے نہیں نہیں کافر عقل مند نہیں آخا عقل مند آخا یا بے اکل آخا اب کافر کہہ رہا میں بے ہوں اب مومن بھی کہے گا ہاں ہاں تو بے عقل ہے خدا رسول بھی کہیں گے بے عقل ہے اب کافر کو عقل مند کون خدا رسول نہ مومن اور قیامت کے دن سب کافر کہیں گے ہم بے عقل ہیں اور کافر نو عقل مند کون آدھا منافع کون ہے آندہ منافع ہے سمجھ گئے ہو اچھا اب جی ہو کون گئے بے عقل ایویں نا اگر وہ دنیا دے دا نظام زندگی گل ہے انسان سول انسان کافر نے بھی دنیا بھی زندگی گزارنی ہے کھانا پینا دکھ سکھ موت فوت سلو جنگ عبادت سارا کچھ کچھ انسانی جڑے انسانی مسائل آمن ہے اس تو وہ نہیں بچ سکتا انسانی ضروریات معاملات تعلقات تے کافر آزاد نہیں ہو سکتا تو رکھنے پینے نے اصا مسلمان ہے اصا بھی نظام ہے زندگی رکھی بیٹھے کھانا پینا حکومت سلو جنگ نکاح شادی سارے سڈے بھی ہے انہیں ہے مومن قیامت کے دن اپنی اسلامی زندگی پر خوش ہوگا فد خلوہ آمنی مومن خود بھی راضی ہو گا اللہ اور اس کے رسول بھی راضی آن گے کی مومن دے اتے. کیوں راضی آن گے زندگی دی ضروریات تعلقات مسائل وہ تو کافروں کول بھی ہیں نے ساڈے کول بھی ہیں نے من ہے سل انسان تے مشترک چیزاں نے نا نکاح شادی انہیں کل بھی ہے ساڈے کل بھی ہے موت فوت انہیں کل بھی ہے ساڈے کل بھی ہے سلو جنگ انہیں کل بھی ہے ساڈے کل بھی ہے ہوں کافر کیسے کافر بن رہا ہے کہ نظام زندگی تو انسان تو گزارا نہیں ہو سکتا بغیر نظام زندگی دے اب کافر اور مومن میں کیا فرق ہے کہ کافر نے زندگی گزاری ہے اپنی عقل کے تحت اور مومن نے زندگی گزاری ہے رسول کی عقل کے تحت اگر کافر اللہ دے رسول دا طریقہ زندگی تسلیم کرے وہ تو مومن ہو جائے گا تو مومن دنیا بچ اسلامی زندگی کرے گا نہ آخر میں پریشان اب کافر کیسے ہوا کہ اس نے اپنی عقل پر اعتبار کیا انہوں نے اللہ دے رسول نو دین نو شریعت نو قانون رسول نو نہیں منیا انہوں نے اپنی عقل دے اعتماد دے بھروسہ کیتا ہے نتیجہ کیا نکلا اب وہ کافر کہہ رہا قیامت کے دن کہ میرے اللہ جی نے میں زندگی گزار دی مطلب ہے کافر کی زندگی بے عقل کی ہوندی ہے کی ہوندی ہے بے عقل اچھا جنہیں اپنی زندگی بے عقلی ہوئے اگر تصا اس بے عقل کی نقل کرو گے پھر ایک دو بچے پرچا دے رہے ہیں دو بچے پرچا دے رہے ہیں ایک نقل پیا کر ایک نقل کروا رہا ہے جہاں نقل کرنا ہے وہ فیل ہے نقل اگے جڑا بیٹھا ہے جن نقل کر رہا ہے وہ فیل ہے جڑا پیچھے نقل کر رہا ہے یہ پاس ہوئے گا یہ پاس ہو سکتا ہے نہیں گا کیوں کہ جیڑی اصل دی بھی دا بدھ نقل کرتا ہے وہ اصل دے میل اوتری دا تے نقل کی پاس ہوے گی اب دنیا میں دو اصلے ہیں دو اصلے ہیں اور دو نقلیں مومن کی اصل اللہ کا رسول ہے اور مومن رسول کی نقل کرتا ہے کیونکہ اللہ کا رسول کامیاب ہے اس لیے مومن بھی کامیاب ہو جائے گا پاس ہے مہاں پترو کوڑا گھٹ مار کے آنکھوں چا پھیلے میں ہوں تین سکول چ نہیں کٹتا تھی ہوں جی کدو کا فیل ہے پاس دے تو ہو لے سکتا چھوٹے تقدیر دا تینوں کرنا پینا ہے کوئی گل نہیں جائے آدمی ہوئے تو میرے کو کہوا ہی پیٹ وٹ دے کاوے دی لوڑ ہے جدو دل دماغ وٹ ہو غیرت دی لوڑ ہو ہاں، الحمد للہ میں تو پیٹ والا کہوا نہیں پی لینا بیٹھا غیرت والا دے پلا رہا ہاں, ہاں، کہنا میدا خراب ہوے تو انہوں وٹ پھر جا جمال گھوٹے والے پٹے بابا پٹھے تو مڑ علاج کوئی نہیں پھر وہ ہی ہو یا اللہ لینا شفا پا یا چک لے یا یا موت دو چیزیں ہوں سننی مسلمان ہو اصل ہے مومن کی اصل کون ہے رسول کون ہے رسول کافر کی اصل کون ہے شیطان کیا بولو کافر کی اصل کون ہے مومن دی اصل کون ہے رسول اچھا اگر اسی ٹھیک نقل ٹھیک اصل ناکام نقل بھی اب قسم چکو مسیح بیٹھے ہو پڑھو یا نہ پڑھو تھوڑی مرضی پر ہوں کسی کرنی پوسی مسیح جو فاصل خدا دے گھر بیٹھے ہو قسم نالا کو تک رسول دی عزت دی قسم ہے دسو کافر پاس ہے کہ فیل ہے فیل ہے پاس دے نہیں رسول دی قسم دیتی عمر ہو فیل ہے نا اچھا فیل دی نقل کرے پاس ہوئے گا کہ فیل تعلیم میں کیا ہوتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے نقل ایک ہوتی ہے اصل تعلیم دو چیزیں دیتی ہے ایک ہوتا ہے نقل کرنے والا اس کو شگرد کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اصل اس کو استاد کہتے ہیں نا میرے دو تعلیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں اصل اور نقل اگر تعلیم کو دیکھنا غلط ہے یا ٹھیک ہے اصل تو نقل دیکھ لو تو فیصلہ ہو جائے گا اب سکول کی تعلیم میں اصل انگریز ہے نقل سکول والا کرتا ہے وہ کافر فیل ہے منافق بھی فیل ہے اور ہم نقل کرتے ہیں رسول کی ہمارا رسول بھی کامیاب ہے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے ماما دے بچے شوکھے لیکن مومن کو بادازمی نہیں ہوتی منافق کو ڈکار آتے کیوں پوری دنیا دے کافر جتنی ہیں یہود نسورا مشرق منافق سارا نے بل اتفاق اپنے اپنے دورے اللہ دنیا کے رسولوں پاگل آخیا کہ نہیں امرو آخیا کہ نہیں کیا کالی منتی نہیں ہے جب اکل مند نہیں ساری اتباع کی کریے وہ جھلیا ساری دنیا دے کافر رل کے رسول اور مر رہے تے تو اپنے رسول دا امتی ہوندا تے تو نہ اگدا کافر تو سب ہی پاگل ہو سارے رسول سچا صاحب عقل اتنی دے امتی کو غیرت ہونی چاہیے وہ اگر تے ساڑے رسول دی عزت دے وقار دا ادلا بدلا اور مرو بدلا تو نہیں ہو سکتا چلو کام کام جتنی سارے اندر گائرا ہے اتنی بدلا تو چکا لیے اچھا کافر کو پاگلوں کی نقل نہیں کریں گے اس واسطے کسی کافر نے زندگی بھر اللہ دے رسول تو کوئی چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ پوچھیا اپنی زندگی کی تو نہیں پوچھیا کیونکہ اللہ دے رسول سمجھ مجنو شاہر تے کاہن اور پھر اللہ دے رسول انہیں بھی کافران تو مسئلے نہیں پوچھے کیونکہ رسول بھی سمجھتے سن اے بھی اصلی حقیقی پاگل یہی ہے تو اب دن کبھی میں قیامت کے دن خدا نے کہا قرآن میں کس کو بتانے کے لیے ایمان والوں کو وہ چلے کتنے کافران دی دنیا ویک کے انہوں نے اکل مند سمجھ کے پیچھے نہیں تر پینا دنیا کی وجہ سے تو یہ کافر ہوئے ہیں سمجھو گل دنیا کی وجہ سے کافر ہوئے نے تے دنیا دی وجہ تو اکل مند کی میں ہو سکتے ہیں دنیا نے تو انہوں کافر کیتا ہے انہوں دیا متا دنیا نے تے مار کیا کافر جو ہے دنیا دی وجہ تو ہے تم کہتے ہو وہ اکل مند ہے کوئی اکل مندی والی گل ہے ایمانداری دسو بھائی اگر اکل مند ہوا تو ایمان لیا ہوا اسلام نو منیا ہاں؟ قرآن پا کے اللہ تعالیٰ فرما ہے ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صافیہ نفسا اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے جیڑا ملت ابراہیمی دین اسلام تو منہ موڑ ہے نا اے احمق دے بے عقل ہے اے بھی قرآن دیا جاتا ہے کی بولو اے ہم رسول والے سنائیں گے سکول والے نہیں سناواں گے انہیں آیات کٹ دیتی نے انہیں آ کے پرانے کافر کیتے نویں کافر کیتے کوئی نہیں تھا الحمد للہ سا ایمان والے رسول والے سا پرانے کافر کیتے بھی یہی من دیا ہاں نمیا کافر کیتے بھی یہی کچھ منے دیا ہاں۔ تو اب سننی مسلمانو کافر کہہ رہا ہے قیامت کے دن میں بھیا کل کیا ہوں بھیا کل وہ اکل مندی اتنے دسی ہے کہہ رہے کاش دنیا میں ہم عقل مند ہوتے وقالو لو کنا نسم و ناقل و ماضی دے سیدے نے ماضی دے نے حال دے مستقبل دے نہیں وہ آدھے نے کاش دنیا میں ہم رسولوں دی سن لیں دے یا رسولوں والیاں دی سن لیں دے یا اپنی اکلان دے نال سوچ دے سمجھ دے تو نتیجہ ایک ملنا سی رسول دی سنو تے پھر بھی جنت جی اپنی اکلا نال منو تے پھر بھی جنت جی اپنی اکل ورتی ہے دونوں پاسوں ہوں ماریا گیا دونوں وہ آدھا میں بے اکل ہاں، ہم کیا کہتے ہیں تم بے وقوف ہو اکل کا علاج کرو ہم تو کہہ رہے ہیں تم بڑے عقل مند ہو دیکھو یہ جتنی ترقی ہے آپ نے کی ہے تو اتنی ترقی کرنے والا انسان بے عقل کیسے ہو سکتا ہے کوئی نام رادا جی بے عقل ہی ہے نا انہیں بم بنایا کہ نہیں انسان آ کیتے کہ نہ کیتے بم بنایا تو بم بناوے گا وہ کوئی تمیز کرے گا نہیں بناو والے دی بھی اوم دوست دے بھی چلنا ہے کہ دشمن دے بھی ایویں نا بم تمیز کر سکتا ہے انہیں دوست دے بھی دشمن دے دے دے دے بھی بھی بھی اپنے سب اتنے چلنا ہے جڑا ایڈا بے تمیز اصلا بنا وے وہ بناولہ تمیز والا ہو سکتا ہے تمیز والا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایمانداری نہ دسو اسے تو اکل کھڑی ہے گناہ کوئی کرے سزا کسی نے دیا گے بندہ ظالم ہے گناہ کوئی کرے سزا نال کسی اور دے چھوڑو اگلے کی آخ گے بے اکل ہے ظالم ہے کیا بولو ظالم ہے تو جن اصلہ بنایا ہے وہ بے اکلی کی بنیاد ہے تو کافر کی زندگی میں عقل نہیں ہوتی جب وہ خود بے عقل ہے تو اس بے عقل کی نقل کرو گے تم بھی بے عقل ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے بے عقل ہو جاؤ گے اس واسطے تو نتیجہ نکلیا کہ کاموں کافر جو ہے اس کی دنیاوی زندگی بھی اس عقل دنیا نہیں ہوگی اعتبار کا اعتبار کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس دنیاوی عقل ہوتی ہے ارے بابا عقل کو تب دنیاوی ہے یا دینی ہے عقل جب بھی انسان میں ہوگی صرف دینی اور ایمانی ہوگی کیونکہ اگر کافر دنیاوی زندگی اپنی عقل نال گزاریا سونی ہو گئی قیامت والے دن کیوں آندا ہائے اساں بے بے عقلی کیتی ہے بے عقلی کیتی ہے تو کافر تو خود کہہ رہا ہم بے عقل ہے تو بے عقلاں دیاں زندگیاں دے نقلاں نہیں کیتیاں جاندیاں ہن پھر اب دیکھو یہ ہے انسانی زندگی ہے انساناں دے سامنے تین قسم دی زندگیاں نے عموماً ایک ہے حیوانی زندگی ایک ہے کافرانہ زندگی اور ایک ہے پیغمبران دی زندگی کی بولو جانوران دی زندگی ہے کام ترین زندگی ہے بد ترین اور نبیاں رسولوں دی زندگی ہے بہترین کیا بولو کیا بڑھو بہترین کہ زندگی نبیاں نے اب ایمانداری نال دسو تسا انسان ہو کے حیوانی زندگی کی نقل کرو گے کو نہیں کرو گے اس واسطے جو تصا آپ انسان سمجھ دو آلہ سمجھ دو ڈنگر ڈھورا نسا بد کم ترین سمجھ ہو اور آپ نو بہترین سمجھ دو آپ اشرف المخلوقات سمجھتے سمجھ دو نو ارزل سمجھ ہو آپ نو آلہ لہذا آلہ آدنا دی نقل نہیں کرے گا اچھا ہوں کم ترین زندگی ہے حیوانہ بد ترین نہیں تو کوئی انسان کم ترین زندگی نہیں اپنائے گا کوئی انسان جانوروں دی زندگی نہیں اپنائے گا اچھا ایک ہے بدترین زندگی کیا بولو کیڑی زندگی بدترین زندگی وہ کہیں ہوں کافران کی دی کافران دی وہ بدترین ہے ہوں ایمانداری نال دسو انسان ہو کے تے حیوانی زندگی دی نقل نہیں کرے گا تے مومن ہو کے کافر دی زندگی دی نقل کی میں کر سکتا ہے حیوانی زندگی ہے کم ترین کی زندگی ہے بد ترین اب سکول کالج کی تعلیم پڑھ رہے ہو کس زندگی کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کس زندگی سے بچنا چاہتے ہو اور کس زندگی کو اپنانا چاہتے ہو اگر اپنانا تعلیم رکھی ہے کہ ہمارے اندر حیوانی زندگی نہ ہو انسانی ہو پھر تو کہو گے بابا یہ تعلیم بتائے گی یہ حیوانی زندگی ہے یہ انسانی زندگی تعلیم کیا دسے گی انسانی اور حیوانی زندگی کی تمیز بچہ ہوں وا ہوں چھوٹا جی اس نے استاد کا لے جانے انہوں نے انسان بنا دو بنا انسان بنا کیڑی گل ہے کی بنا دو انسان بنا دو انسان تو ہے پھر انسان کی بنا دو میرا مطلب ہے انسان تعلیم کے ساتھ بنتا ہے کس کے ساتھ بنتا ہے تعلیم کے ساتھ اب تعلیم اسے کہو جو انسان اور حیوان کے درمیان تمیز وہ ہوتی ہے انسانی تعلیم کیا بولو انسانی تعلیم اور جو کافر اور مومن کے درمیان تمیز بتائے وہ ہے اسلامی تعلیم کیا بولو تیری تعلیم انسانی کسے کہو ہو گئے جو انسانی اور انسان اور حیوان تمیز دسے انسانی آخو گے اور جو کافر اور مومن کے درمیان تمیز بتائے وہ کہڑی اسلام اچھا ہوں قرآن پاک فرما جہے کافر نے نا شر یہ جانور مطلب کافر زندگی حیوانی زندگی بھی ہوں لیکن جدو انسان حیوانی زندگی گزار ہے نا پھر وہ حیوان کی تران سے بد ہوتا ہے حیوان سے بھی بد ہوتا ہے حیوان سے بھی بد ہوتا ہے اب دوجی داد اللہ تعالیٰ فرما ہے کافر کے میں کھانے یا کولو نہ کما تھا کو نام کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کیا بولو اب سنو انسان بھی اس تو وڈی کوئی توہین تگلیل نہیں کہ انسان حیوانوں کی ہو جائے یا حیوانوں سے بد ہو جائے یہ انسان دی توہین دی انتہا ہے کی بولو انتہا ہے اور انسان دی تعظیم کی ہے تکریم کیا ہے انسان دی کہ وہ نبیاں دے رسولوں دی زندگی دی اتباع کرے دی اب دیکھو تاریخ انسانی دے وچ کفار نے نبیاں رسولاں تے انہاں دے منن والیاں نو کی آکھیا کاہن ساحر مجنوں اللہ دے نبیاں رسولاں نے انج آکھیا پھر اللہ تعالی نے اپنے نبیاں دے رسولاں دی وجہ تو کافراں نو کی آکھیا دو صورتوں نے یا اللہ تعالیٰ نے کسے چاہتے فرمایا ہے دیتی ہے کافروں کی طرح یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر حیوانوں کی طرح یا حیوانوں سے بد ہے دو قسم کا نے قرآن پا کے کافر حیوانوں کی طرح ہے قرآن پا کے اللہ تعالیٰ فرماؤں گا کافر یا لونا کما تا نام کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں کی کہا دے جانور کھا قرآن بھی آیا ہزم ہو رہی ہے کہ نہیں میری نہیں اللہ دی آیا اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیا میں صرف سنا ہی رہا نا یا کلو نا اتنے اللہ تعالیٰ نے نا کافران دے کھامن پیمن کیونکہ بندے دی تے حیوان دی تمیز بزرگ فرمے نے دسترخان دے ہوں دیا اس واسطے تمیر کی کر دیا یار ان کھان دا پتہ نہیں کار ویل نہیں جانتا انسان کی انتہائی تدلیل ہے اس کو حیوان کے ساتھ ملا دو اور انسان کی انتہائی تعظیم ہے اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ ملا دو اللہ کے رسول کی تا اور اتباع اقوال اقوال علوم تو اللہ دے پوچھا کیا اللہ نے فرمایا کافر کیسے کھاتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں نا قرآن نے فرمایا یاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر جیڑے نے نا اے کم ساری مخلوق کیا ہے وہاں اللہ سے فرمایا ترا اتنے فرمایا تو کافروں کی تہذیب توہین اللہ تعالی نے دو طریقے نال کیتی ہے ایک تشویر دے کے فرمایا ان کی طرح یا اللہ تعالیٰ نے جتنے اپنے غضب کا اظہار فرمایا فرمایا ایسا الاکم شر البریہ یہ جانوروں سے بھی بد ہے جانوروں سے بھی تو کافر زندگی میں کچھ کام کرتا ہے حیوانوں کی اور جو کافر کے کام ہیں کچھ وہ حیوانوں کی طرح ہیں اور جو کافر کی ذات ہے وہ کیا ہے اللہ شر البریہ کافر جیڑا ہے نا وہ سارے دا سارا ساری مخلوق ہے جی بد ہے یہ کیا ہے بابا انسانی زندگی حیوان تو انسان دی توہین اور تعظیم دا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالی دی مخلوق اچ کم ترین مخلوق کیا ہے حیوان کم ترین انسان دی یہی توہین ہے جدو انسان انہوں دے نال رل جاوے کی کرو رل جاوے انسان دی توہین ہے اور انسان دی تعظیم تکریم کیا ہے کہ اپنی زندگی میں تو انسان بھی ایک بدترین سطح ہے اور ایک بہترین سطح ہے انسان بھی بدترین سطح ہے جب دو حیوانہ دے نال مل جائے بہترین سطح ہے وہ اللہ کے رسول مل گا پتا لگ گیا بدترین انسان کون ہوتا ہے اور بہترین انسان کون ہوتا ہے اور انسان دے درمیان بدترین اور بہترین دا امتیاز اور تفریح صرف ایک اصول کے ساتھ ہوگی اگر تم رسول کو ایمان لاؤ گے عقل کے ساتھ ایمان لاؤ گے اطاعت کرو گے اپنے رسول کی تعلیم تربیت قانون تہذیب سنت سیرت میں اطاعت اور اتباع کرو گے تو یہ آپ کی تعظیم اور تقریم کا انتہائی درجہ ہے اس کو کیا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا مل سو جو ایمان لائے اور عمل صالح کا ہے لائے کا ہم خیر البریہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں کیا ہیں بولو تو انسان کی دو قسمیں ہیں قرآن کی روح ہے قرآن نو من دو گے نہیں تو قرآن مجید دے نزدیک دو دو قسم نے انسان دیا ایک ساری مخلوق تو بد ایک شاری مخلوق تو بہتر کافر منافق بدتر مومن مخلص بہتر کیا ہے بولو بہتر کی میں بنتا پہ ہے کی نکالی نال نہیں اب تعلیم کسو گے تربیت کسے کہو گے قانون کون سا ہوگا حکومت کسے کہتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے نادان سیاست حکومت معاشرت معیشت انسانی زندگی کے حصے ہیں شعبے ان سب شعبوں کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے اور تعلیم کا جو ہے وہ اسی دو حصوں میں تعلیم تقسیم ہے بس قرآن خدا کی تعلیم پڑھو گے تو یہ تقسیم ہوئے گی خیر البریہ شر البریہ کافر شر البریہ ہے ایمان والے خیر البریہ ہیں اور جب کافروں کی تعلیم پڑھو گے تو ان میں بھی یہی دو چیزیں وہ بھی کہتے ہیں ایک شر البریہ ایک خیر البریہ اللہ نے فرمایا ایمان عمل کا سال ایمان لائے عمل سالے کرے اللہ کے رسول کی طاط اور اتباع کرے گا وہ کیا ہوگا خیر البریا اور جو اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا نہ فرمانی کرے گا شر میرے بابا یہ حقیقت میں تعلیم ہے تو اس کا مطلب ہے تعلیم کے تو دو جوز ہوتے ہیں قرآن سے بہتر تعلیم ہو سکتی ہے قرآن سے بہتر تربیت ہو سکتی ہے ایمانداری دسو جدوں زندگی ہی شر بری ہے تو زندگی دا چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ بھی شر دا ہی اور سیانے بندے شرول نا وہ تھلو جڑا تو لے کے اتنے پاند تک سارا ہی امب ہوتا ہوتا ہے ہے کہ نہیں جڑا امب دیا مڈ لڑے لڑیاں پاتر بور تھے تک او نا کی نا پوچھو اسلام دین کامل ہے یہ خیر البریہ کا دین ہے نادان جو خیر اور بریا کا دین ہے وہ الف سے لے کر یا تک کفر نے اسلام سے کچھ نہیں لے سکتا اور اسلام کفر سے کچھ نہیں لے سکتا وہ جلیا ہم دے اتنے کدی کنڈے نہیں لگے ویٹے کرا دے اتنے کدی آمب نہیں لگے ویٹے بئی مانا ککر نہیں امبا بور نہیں لگے خدا کی سیتری منڈی حالانکہ وہ بھی ادنا وہ بھی ادنا او دا بھی کوئی رسول نہیں نے بھی کوئی رسول دے کیتے نہیں آیا تے میرے بابا تے اے کافر تے مومن اچھا ککر دے امب نے آپس کوئی سودا نہیں کیتا کہ چلو دو آمب میں دے دے دو کنڈے میں تمہیں لے نا کنڈیا نال تو اپنی حفاظت کی کر امبا نال میرا بھی مول لگ جائے گا ہمارا امبا کرانے کدی سودا اچھا جی جی مومن دے کافر دا کی میں سودا ہو گیا کی بولو اتوں ہر کچھ لے آیا ہے منافق کافر کا دین ہوتا ہے مومن کا بھی دین ہوتا ہے منافق کا دین نہیں ہوتا آئین ہوتا ہے بابا آئین ہوتا منافر کا بھی دین ہے ہندو سے یہودی مجوسی دین والے ہم مسلمان ہیں ہمارا بھی دین ہے دین ہے کوئی جو ادھر نہیں رلتا ادھر نہیں رلتا نہیں ملتا کافر منافر منافع دین کہ ہوتا نہیں دین تو منافع کا نہیں ہوتا تین منافع کا کیا ہوتا ہے حالات کا تقاضا وقت کی ضرورت حالات کا تقاضا وقت کی ضرورت ابھی دیکھو اب اگر ہم جمہوریت ووٹ الیکشن میں نہ آئے تو یہ حالات کا تقاضا ہے وقت کی ضرورت ہے ارے یہ تو منافع کا مذہب ہے مومن نہ حالات کا تقاضا دیکھتا ہے نہ وقت کی ضرورت دیکھتا ہے وہ شریعت مستفا کی حیثیت دیکھتا ہے والے بھی تو ایک دوسرے پر بھیج رہے ہیں کراچی تو جمہوریت چل رہی ہے نام جمہوریت کا رکھ دیا لانگ گواچا اس کو لانگ مارچ لانگ گواچا کو پرانی زبان ہے لانگ گواچا ہے اس کو لانگ مارچ کہہ دیا لانگ مارچ ہو یا کہ یہ جناب جمہوری صاحب اسمبلی کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا باہر نکل آؤ چلے باہر نکل آئے ہاں لو صاحب انہیں آخیا اونتری تو باہر آ گئے آخر ہاں انہیں آخیا پھر انہوں نے آخو ووٹ کرو اسمبلی آ جاؤ باہر مسئلہ حل نہیں ہوتا ووٹاں نہ لو لوگ اندر آ جاؤ اچھا اندر چلے گئے باہر آ جاؤ اندر گئے باہر باہر گئے اندر وہ بچے مرن اندر باہر کریں نہ لگا دیتی ہے اردو کا مسئلہ حل ہوگا اندر گئے لوٹے چلے جتیاں چلے ڈنڈے چلے کرسیاں چلیاں پھر پوچھا کہ آخیا ہوں تھی اندر دے مسئلہ مطلب حل ہی نہیں ہوتا کیونکہ سارے لوٹے بیٹھے نے میں نے کہا جناب جب یہ لوٹے قانون بناتے ہیں تو لوٹے کٹھے ہو جاتے ہیں اس کو تم کہتے ہو آئین اچھا پراؤن آنے نے وہ لوٹے نے آئین مقدس ہے آئین ڈنگر پلی کے دودھ پاؤ موٹر والے مینو روک لیا حضرت صاحب میں جی سر تھلے لے آؤ میں بچے مرنا پرانے تھلے لتے ہوئے ہاں۔ کدی اتنے چڑھیے ہی کوئی نہیں اسلام آباد میں نے کہا سارے دسو بھائی یہ قانون بنایا ہے قوم کی حفاظت کے لیے رفتار ایک سو دس بھی اسی ہاں جی بے شک میں پیچھو آیا ایک سو پچھو کن بچایا تیرا تے قانون سی بھی اسی دے جانا ہے میں آیا ایک سو بھی ہوں تین روک لیا کہ ہاں جی میں پچھلو سی ماں کی چکنا ہے جی پیچھے میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا وہ بچے مرن تیرا پھر قانون کی جگہ آتی چپ میں کہ سر تو قانون چلان کٹ دیتا ہے اپنا حصہ لے لیا حصہ ہی لینا سی نا آ ہاں جی میں کہ میں لگا جاواں آ ہاں جی لگے جاؤ میں کہ کنے کے جاواں ہاں، کٹن تو بعد انہوں نے اپنا حصہ لے لو سپیڈ دے ساڈا ساڈا کوئی نہیں مسئلہ مسئلہ حل میں کیا مرے پیچھے آیا دے تیرا کیمرہ کوئی نہیں سی اگے جانا نہیں پیچھے بھی خدا نے لیا اگے بھی خدا نے لیا نیو نال نہیں بچہ تو خدا دی تقدیر نال تکدی ہے ہوں جدو لگ پتا لگا اچھا میں یار سارے دسو بھائی یہ عوام جمہوریت ہے ہاں جی میں یہ دسو بھی جمہوریت نو حالی ہی نہیں بھی سو دے چلنا ایک سو بھی اس کا مطلب ہے جمہوریت تو بھی بے وقوف ہے جمہوریت کی ہے جمہوریت کی ہے بے وقوف ہے اونج بھی سیاسی آنے نے کی ہم عوام کو بے وقوف نہیں بننے دیں گے یعنی انہوں بے وقوف بننے کا شوق ہے میں کہ سارے دسو میں اپنی جان دا نفع نقصان نہیں جانتا کہنے لگا جانتے ہو میں کیا گی میری ہے میری گی مال میرا جان ہی میری مینو اپنی جان مال کا احساس کوئی نہیں تو میں کہ سر تو سر کتوں آیا کوئی دلے شیخو پورا دے میں کہ اتنی سبر دے پیو پوتر کتنے نہیں کرتا تو ماما لگتا ہے قوم دا جان کے تحفظ کے لیے یہاں تشریف لائے ہو سنسار میں باجے ڈھول یہ دنیا میری طرح ہے گول کے پیسہ بولتا ہے ہاں ہے پکے میرے یار مولوی پنڈت خانے دار کے پیسہ ووٹ نہ جائے باہر اس کا ووٹ کے پیسہ جمہوریت ہم سمجھا رہے ہیں جمہوریت میں جس پہ لگا دوں نوٹ نہ جائے باہر اس کا ووٹ کے پیسہ سمجھ جائیے ہاں اس بات پہ ووٹ لین دین والے چکر ہی تم نکل جاؤ ہے نا ورنہ لون مارا جی جانا پینا ہے اللہ جاڑے کھچڑی پکی پی ہے اتنے او او او تھلے بھی آئی نہیں یہ بھی آئی نہیں باہر شور ہے دونوں بےمان ہے وہ میں کہا سار جدو نے مولوی نے پھاڑ لیا میں کہا سر اگر میں بے وقوف ہوں تو میں یہ ووٹ لینے کے لیے کیسے میرے پاس آتے ہو کہ بے وقوف ووٹ دے سکتا ہے کہنے لگا نہیں کہنے کا اگر میں عقل مند ہوں تو جرمانہ کیوں کاٹا ہے شکولی سی رسول والا نہیں شکولی سی فت کھڑا ہے ادھروں کھڑا سی پھر ادھروں آ گیا حضرت گل یہ ہے کہ سڈا آئین ہی اوترا ہے اور میں کہ سر کہ آ کے دسو جی ہوں تک وہ پیچھے پولیس لگی رہی ہے اشاق ڈار کے پیچھے ہوں پتا نہیں کہڑے مٹ کے چٹ گسل دیکھ صاف کر کے پڑکا پڑکو کے اتنے بٹھا دیتا ہے میں کہ سر ہاں مولی صاحب مجبور ہے میں کہ مجبور ہو رہا سور ہو رہا میرے بابا آئین میں کہا سارے دسو جتنا آئین مقدس ہے میں میں نے لگا ہاں کہا بڑا سارے لوٹ میں نے کہا آئین کو بدترین لوگ بناتے ہیں اور اللہ کے دین کو بہترین رسول آتا ہے ہم تو آئین والے نہیں ہم تو دین والے ہیں ہم دین والے ہیں ہمارا نظام جمہوریت سیاست کیا ہے بولو کھلاوت ہے جمہوریت نہیں ہے جن کا دین آئین ہے ان کی سیاست جمہوریت ہے ہمارا دین ہے ہماری سیاست کھلاوت ہے کہا یا تو بالکل میں لوگ جاتے ہیں ان کو مقدس کہو کیونکہ انہیں ہی گاواں نے دھد دینا ہے نا میں کہا سارے ڈنگر سارے پلیت کہنے لگا ہاں تو میں کہا دودھ بھی تو پاک ہو گیا ہے بڑا ہونا لے جان دو ایم ایم کے بڑے بےمان نے کی نے بےمان نے آندے نے ایک دوجے نے کہ نہیں آندے نے نا اچھا وہ تو بےمان ہو گئے تُسا چننے والے ہو گئے نہیں تصا کی بنو گے بےمانا دے پیو یہ دین ہے ہمارا دین ہے آئین نہیں ہے منافع کے پاس آئین ہوتا ہے دین نہیں اس کی حالات کا تقاضا منافع کا آج تک دین نہیں دکھا سکتے کو دکھائے تو میں مان لوں گا کافر کا دین ہوگا ہندو ہے سکھ ہے یہودی ہے مجوسی ہے نسران ہے ان کے دین ہے اگرچہ خود ساختہ ہے ہمارا بھی دین ہے اگرچہ آدمی خدا کا بنایا ہوا ہے تو میرے بابا یہ اصل بات ہے تو تعلیم وہ ہے جس میں یہ دو بنیادی عقیدے ہوں کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہے خدائی تقسیم کے مطابق شر اور خیر البریہ یہ تعلیم ہے اب بتاؤ سکول میں یہ تعلیم دیں گے اب ہماری تعلیم پرانی ہے اس میں بھی یہی تقسیم ہے یہود نشارہ کی تعلیم ہے اس میں سکول کالج میں بھی یہی تقسیم ہے بتا دو بتا دیا ارے بابا کوئی ایسا شکول تو نہیں جسم سے جسم سے جان نکل جائے شکول سے سر سید نکل جائے جسم جان کے بغیر مردہ ہے شکول سر سید کے بغیر مردہ ہے ایسے نا اور پچہتر نوٹ دے فوٹو دیتا ہے کہ نہیں دیتا دے نا اور وہ سر سید میں نے کہا تھا کافر بھی یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں معاملہ الٹ ہے ہم کہتے ہیں وہ شر البریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ترقی یافتہ ہیں کیا ہے ترقی یافتہ اب سر سید سے پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے بھائی کون سر سید وہ سو رینا کو بھیڑ چھو اور پلیت ہے لیکن نہ کافر ہے نہ دودخی ہے اب میرے کو لے کتاب ہے سکولوں کا وڈا سر سید جنوں پاکستان دے سارے ملا پیر حکومت جماعت پارٹیاں تنظیم سب کی بولو سب سر سید کو اپنا موشن مربی استاد شانی مانتے ہیں پچہتر دن نوٹ پانچہتر سال جدو پورے ہوئے سر سید آیا بیٹھا ہے کہ نہیں آیا بیٹھا ہے ہوں سر دساں سساں کی سمجھتا ہے حوالہ غلط جو چور دی سزا میری دساں سر سید کی سمجھتا ہے سکول والے ہم تو رسول والے ہیں پڑھ کے سنا دیا کافر خود کو بے عقل کہتا ہے قیامت کے دن دنیا میں آپ کو عقل مند کہے گا رسولوں سے بھی بڑا رسولوں کو پاگل خود عقل مند اور قیامت کے دن خود اعتراف کرے گا ادھر منافق جو ہے نا وہ کافر کو عقل مند کہہ رہا ہے منافق اب دیکھو کیا سر سید کہہ رہا ہے سر سید کیا کہہ رہا ہے اچھا جی انگریز ہندوستانیوں کو بالکل جانور سمجھتے ہیں انگریز کی سمجھتے ہیں تمہوں تو جانور ہو یا انسان ہو تو پھر انگریز تمہوں کی سمجھتا ہے سر سید دمانی موسم آدم ہے غلط آخو کہ تو مارے نہیں جاؤ گے نمبر ہی گھٹ جان گے میں نمبر اکا ہی مک جان گے میں پرچہ دینے جاؤں سکول میں ملک تو سر سید کافر ہے پاس کریں گے کیوں نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں باقی ٹیکنیکل کے میڈیکل کے شعبے میں پاس آ ہو جاؤں ٹیکنیکل ٹیکنیکل کا شعبہ پریکٹیکل پریکٹیکل میڈیکل وہ سارا امتحان ٹھیک دے روز میں نے کہا بائی مان تم علوم کو نہیں منواتے اپنے اکابر کو منواتے ہو اسلام بھی علوم بعد میں منواتا ہے اپنے اکابر کو پہلے منواتا ہے انگریز کو بالکل جانور سمجھتے ہیں کیونکہ تم ایمان والے ہو کافر ہیں وہ اور وہ تم کو جانور سمجھتے ہیں اگے سر سید کی آندا پیا کافر جانور سمجھتے منافر سر سید کی کہہ رہا سنو میں نہیں پیا آندہ اچھا جی جانور سمجھتے ہیں سبحان اللہ نہایت حقیر جانتے ہیں زلیل خوار سمجھتے ہیں یہ ہماری غلطی تھی وہ ہم کو سمجھتے ہی نہیں بلکہ در حقیقت ہم ایسے ہی ہیں سبحان اللہ سید سلام ہوئے بابا جب تک سید ہے تو ہم اس کے در کے نوکر ہیں اور جب سید انگریز کے در کا نوکر بن کر سر سید بنے گا ہم میرے علی سید ہے داتا سید ہے سولہ جی اور ایسے سید جب سر بن جاتا ہے سکول میں جا کر سر بن جاتا ہے ووٹوں میں جا کر سر بن جاتا ہے تو اس سر پھرے کو ہم کبھی سید نہیں مانتے چھوڑو اچھا جی بلکہ در حقیقت ہم ایسے ہی ہیں یعنی سر سے یہ تصدیق پیا کرتا ہے کہ انگریز تسان جو سانو ڈنگر واشی جانور سمجھتے ہو یہ تسان سو دے سچے ہو اصا واقعی ہیں تسان واقعی ایویں ہو الحمدللہ رسول کو ماننے والے ہاتھ کھڑے کرو ہم جانور نہیں ہیں ہم الائے کا ہم خیر البریہ کیا ہے سکول والے مننا پوے گا ارے تم سکول والے اسلام میں آ کر تم آپ کو جانور سمجھتے ہو اور انسان کافر کو سمجھتے ہو تو جب ان حیوان بن کر تم کافر کی نقل کرو ہم تو کافر کو حیوان سے بدتر سمجھتے ہیں اور ہم اپنے رسول کو ساری مخلوق سے بہتر سمجھتے ہیں میں بلا مبالغہ نہایت سچے دل سے کہتا ہوں کہ تمام ہندوستانیوں کو آلہ سے لے کر ادنا تک امیر سے لے کر غریب تک سوداگر سے لے کر اہل حرفہ تک عالم فاضل سے لے کر جاہل تک عالم فاضل پیر میرے لیے عالم فاضل سن کے نہیں امام محمد رضا فاضل سن ایک ہی آتا پیا ہے عالم فاضل سے لے کر جاہل تک انگریزوں کی تعلیم تربیت اور تہذیب کے مقابلہ میں دار حقیقت ایسی نسبت ہے جیسے نہایت لائق خوبصورت آدمی کے سامنے نہایت میلے کچیلے واشی جانور کو شکولوں کا بڑا کس کا بڑا اور شکولی جمہوری ملا کا سار سید وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انگریز بہترین انسان ہے اور تم مسلمان کیا بولو یہ کہہ رہا ہے سار سید اب بابا اگر شکول کے ساتھ اتفاق ہے تو پھر آپ جانور بنو اور پھر انگریز سے انسانیت سیکھو ہمارا بڑا نا سید ہے نہ ہماری تعلیم شکول کی ہے نہ لانتی سیاست ہماری جمہوریت ہے ہم تو میرا قائد احمد رضا ہے دین میرا اسلام ہے مذہب اہل سنت و جماعت ہے اور نظام حکومت خلافت مصطفیٰ ہے ہمارا تو ایک ایمان ہے ایک ہی عقیدہ ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی ان کو مانے ان کو جانے لہذا یہ سر سید اب دیکھو یہ سر سید ہے کیا ہے بولو پچہتر دن کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے نا میں تو نہیں چھپایا اچھا اتنے ڈکاری کسی نو نہیں آیا سارے نگل گئے کیونکہ نوٹ کھڑا ہے پیسے کھڑا ہے اس پیسے تو پیو پیو نے بنا دیتے سکے کوئی پیوکے مترائے پیسہ ہی پیو ہے نا سالے چ جدو بندے دا پیسہ مذہب ہوئے مطلب ہوتاب دکھا دیا سر سی ہے وہ تعین کی سمجھتا سی اے مطالعہ پاکستان ہے نامی دا دا اے, بیٹھا ہے بابا جی اے مطالعہ پاکستان دا مطلب ہے خلاصہ پاکستان نظام تعلیم کا بھی نصاب تعلیم کا بھی ایسے نا اس کا مطلب ہے سر سید دے فکرہ انہوں نے کتاباں دی شکل جو وکھرا کر کر کے نا رکھیا ہویا ہے تو جدو بچہ تیرا جاندہ ہے وہ کتاباں دے بھی سارا کچھ سر سید تیرے سر سید شخصیت نہیں فکر وہ تیرے بچے دے دماغ تون دیندہ ہے ماسٹر صاحب کی بولا سر سید نہ بنے ماسٹر کیسے بنے گا بابا یہ سر سید ہے ایسے اب جیڑے منافق توہین رسالت دی سے رسالت دی گل کر رہے ہیں نا ان کے گھر سے میں سر سید کو دکھاتا ہوں اور سر سید جیسا تاریخ انسانی میں کوئی بڑا کافر اور گستاخ نہیں ہے کیا بولو یہ کتاب ہے افکار سر سید کیا بولو افکار ہے اس میں سر سید کیا لکھتا ہے کس کو اللہ تعالی فرشتے صحابہ اور اہل بیت اور رسول اعظم چاروں کی انتہائی توہین کیا بولو اے شفا افکار سر سید اس سر سید لکھتا ہے جیڑی اللہ تعالی نے فرشتے نال گل کی نا انی جال ان فی دے خلیفہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نو فرمایا کہ فرشتہ آزے کی اتا جلو فی آمین یفسدو فی ہوا یفسد قدمہ ونانو نصبیو بحمدے کا وانو قدسو لک شار شید کہہ رہا ہے یہ باتیں دیکھو تو پھر اللہ تعالیٰ بھاند لگ جائے ناگلے کفر کفر نہ باشر کلمہ پڑھ بڑھنا کافر ہو جائے گا لا الہ نقل کفر کفر نباشد خدا تعالیٰ کو بھانڈ بھٹیارے رہے اور ملائکہ فرشتے کو کہہ رہا ہے ٹرڑے اور صحابہ آل بیت کو کہہ رہا ہے اٹھا چراون والے کی پتہ قرآن مجید دے معنی کی ہوں نے صحابہ اٹھا چراون والے آل بیت اس میں حسن حسین بھی نگل کے میں گئے سر سید نو تو نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے تا نگل گئے پیسے دے ہے ہیں نا صحابہ گئے آل بیت گئے فرشتے گئے خدا بھی پھر اس کافر اعظم نے تھی لبڑی نہیں معذ اللہ ترقی کا جو معیار ہے وہ ہمیں کافر نے دیا انگریز نے اور اس ترقی کے معیار پر جب ہم تو لیں گے تو ہمارے رسول کا لباس جانوروں جیسا اور معذ اللہ ہمارے رسول کی صورت بھی جانوروں جیسی اب کافروں کو کہہ رہا ہے خیر البری اور رسول کو کہہ رہا ہے شر یہ سکول کی تعلیم ہے جس میں سب پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پھر رسول کی تعلیم کے لیے جلوس بھی نکالتے ہو کس کو پاگل بناتے ہو جس کے گھر سے جس کا بیٹی بیٹا سکول میں جاتا ہے جس کے گھر سے سر سید برآمد ہوتا ہے جس کی زبان پر جمہوریت ووٹ الیکشن کا ڈرامہ ہو تو میرے بابا وہ منافق ہے مخلص کبھی نہیں ہو سکتا پیر کمیلے کچیلے واشی جانور ہوں سونے پھر آخر مومن تے ہونا پینا پھر تعلیم چڈنی پینی ہے اسی تعلیم ہے اس کے یہ پھل ہیں جمہوریت ووٹ الیکشن سیاست بینک تھانا اسمبلی کچہری لٹن کٹن نچن ٹپن ہم یہی دعوت دیتے ہیں نہ جلوس نکالو نہ ووٹوں میں آؤ نہ دھرنے کرو نہ مرنے کرو اگر مقابلہ کرنا ہے کوفر سے اور رسول کا وفادار ہے تو صرف دو چیزیں ایک شکول کی مخالفت دوسری سر سید کی مخالفت اگر شکول کے سر سید کی مخالفت نہیں کرتا قسم کا رسول کے ساتھ تعلق ثابت کرتا ہے یہ کافر ہے منافق ہے ہے جو کہے سر سید بھی کافر ہے اور اس کو جو تعلیمی نظام منواتا ہے وہ بھی بدترین کو بیٹھے ہو ہو جو کچھ سر سید نے خدا رسول ہے وہ تیرے بچے جیون تو شکول والے تے بچے مرن چلو مرو مر جان گے جنت سے جان گے انگریز کو نہیں جان گے نا مر جان جنت جان گے نا بچے شکر پڑھو اصل یہ ہے سر سید ہے باقی یہ منافع کے آزاد اس کے ساتھ اتفاق ہے پھر اصل یہ ایمان کا مدار ہے باقی منافقت ہے باقی رسول اعظم کو چاروں کو یہ جہے لفظ اللہ رسول فرش کے تو تیرے بچے جیون ایمان لیا اگر یہی لفظ میں تینوں تیرے پیو نو تیرے ملا نو تیرے پیر نو چاکھاں بئی مانا تو لاڑ پونا چیشتیا نہ لڑائی کا دیے نکلے پور کفر نہ باشد تو موشن ملت بنا کے پانی پاکستان کہتے ہو اور اس کو یادگار کے طور پر نوٹوں پہ رکھتے ہو تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا پاس جمع ہماری تعلیم کا بانی سر سید ہے اور ہمارے ملک کا بانی مسٹر جینا ہے ارے میری تعلیم کا بانی شر سید نہیں ہے سید المبیا اور میرا قید اعظم محمد علی جنا نہیں میرا قید اعظم محمد رضا بریلوی اور مہر علی شاہ ہے میں قومیت کا پجاری نہیں ہوں میں امت رسول ہوں میرا آئین نہیں ہے میرا دین ہے کیا ہے بولو میرا الحمدللہ للہ حق اہل سنت والجماعت ہے جدو ممبر دے آکھن کے آکھن گے ہم اور ہیں ہیں وہ اور تو جدو ووٹاں پولیں پو لیں دس ہوئے اگر میں آکھاں کہ مولوی تے کنجر برابر ہیں گستاخی ہے مولوی کہ نہیں تے جمہوریت کی آنگ ایک پاس مولوی ایک پاسے کنجر دو کنجر مولوی دی چھوٹی اتھے کنجر تو مولوی میں کہہ رہا کہ مولوی دے کنجر برابر ہم جمہوریت کے مخالف ہیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ مولوی کے کنجر برابر مولوی تو ہی برابر رسول دا قانون انگریز دا قانون برابر نہیں میں کہہ رہا ہوں مولوی دے دا برابر ووٹ جمہوریت والے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مولوی تو ہیجڑا برابر ہے وہ برابر نہ منو تو مری پیا ووٹ ووٹ ہون گے ہوں دسو یار جیڑے آدھے نے مولوی دے کنجر برابر نہیں ہو سکتے جی آدھے مولوی دے کنجر ہی برابر نہیں آدھے بالکل ٹھیک نے خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی اقل بھی اسے مرلے دے جدو قوم جان نے انہوں نے اگو واد نصیحت عبرت سب ختم ہو جاندی ہیں ارے میرے بابا اس واسطے تو کافر عقل مند نہیں ہو سکتا کافر انسان کافر نہ ناقل مند ہوتا ہے نہ اور مومن بے عقل بھی نہیں ہوتا اور حقیقی انسان ہوتا ہے میرا دعوی ہے دلیل دین دی لوڑ نہیں تیرا اپنا ہی دل منے گا جو کہتے ہیں سر شکول بڑا ہے شکول تعلیم ہے اور سر سید ہمارا بڑا ہے ایویں نا انہوں نے آخو تسا باندھا رہو تھوڑا بزرگ خود کہہ رہے ہیں میلے کچیلے جانور باندر آ جانے نے لنگور آ جانے نے بین مانس آ جانے نے مری دے باندر آ جانے نے وہ تو سر سید ہے کہہ رہا وہ باندر ہو وہ لنگور ہو تو میں کی کہہ رہا وہ مسلمان ہو سنی ہو اچھا وہ توہین کر دیا انہوں بچے دے رہے ہیں میں تعظیم کر رہا میرے لڑائی ہو رہی ہے تو جدو یہی حالت ہو جاوے پھر خدا دے ہی آنے لینا تو یہی کوئی بنیادی چیز ہے ہمارا ایمان ہے جب مقافر عقل مندی نہیں ہے تو لہٰذا وہ زندگی میں اپنی زندگی میں ناکام ترین ہے زندگی دے چھوٹے تو چھوٹے مسئلے تو لے کے وڈے تو وڈے مسئلے تک نہ کی بنیاد ہے صرف مادی تعقع طاقت پیسہ دولت دھن رن گن ہے دھن رن گن والے دے پیچھے کھڑے نے اور الحمدللہ ساڑے کولے تین چیزاں کوئی نہیں ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت ہے جڑا یہاں تین چیزوں نہ بچیا نہ ودتا ہے نہ دستا ہے تو ہے ہم کا تو سیاست حکومت تو آلہ شہ ہے سیاست حکومت ادھر کی کرنا جا کر گے بغیر اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ دفتر میں چھوٹے سے چھوٹے چپراسی نہیں لگ سکتے سولہ سال تین چپراسی لگن کیتے او تیرے بچے مرن جی چپراسی لگن کیتے سولہ شرط تعلیم شرط ہے لگن کیتے تے پھر جمہوریت چاہ کے تے تمیز کیوں اٹھا دیں پاسا مرو ادھر عالم جاہل برابر ادھر پڑھ ہے تو دفتر میں نہیں لگ سکتا بلکہ مولوی بھی نہیں لگ سکتا ووٹ دے سکتا ہے لگ نہیں سکتا تو تاریخ انسانی مسلمانوں نسل اور مذہب کا گہرا تعلق ہے اگر اپنی نسل کی تیاری مذہب کے مطابق کرو گے تو وہ نسل آپ کی مذہبی نسل ہوگی جب نسل مذہب کی عزت لیتی ہے تو مذہب نسل کو بھی عزت دیتا ہے تو اسلام دی نسلیت کی بنیاد کس پر ہے دو چیزوں پر کہ مکمل مرد اور مکمل عورت جد مرد مکمل مرد ہوئے عورت مکمل عورت ہوئے نا ان دو کے ساتھ جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ مکمل بہترین نسل ہوتی ہے بڑھی بھی ادی ہوئے تو نسل ہی ہے نسل تو ہوں برابری کر رہے ہیں سکول والے اس لیے میں کہتا ہوں نام رہ تو جمہوریت زنانا سیاسی نظام ہے بڈیاں کاٹ لو ووٹ رہن گے بڑھیاں کٹ دو نہیں خلافت بڈی وڑتی نہیں جمہوریت بڑھی نکلتی نہیں یہ مطلب جمہوریت زنانا سیاست ہے جمہوریت کافرانہ سیاست ہے جمہوریت زنانا سیاست ہے جمہوریت منافقانہ سیاست ہے جمہوریت ظالمانہ سیاست ہے ارے اسلام نے کہا خلافت ہو کہ مسلمان آپس میں ایک ہوں کافروں کے ساتھ لڑو جب کی جمہوریت آئی اب تم کافروں کے ساتھ ایک اور آپس میں لڑ رہے ہو آپس میں تو جمہوریت انہوں نے تم کو لڑنے کے لیے دی ہے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے دی ہے تم لڑ رہے ہو ان کو مان رہے ہو یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت ہے اس لیے اللہ اقبال کو پڑھنے والے تو کہیں گے ہم جمہوریت سے اسلام لائیں گے اور میں کہنا مرودا جمہوریت نال دے انسان نہیں بچتا اسلام کی کتوں آئے گا ہے کہ نہیں اس لیے اللہ اقبال کیا کہتا ہے میں نے کہا اسلام کا نظام خلافت ہے اس میں زنانہ نہیں آئے مسلمانوں ساری شیعہ نال خلافت مسئلے سے اختلاف ہے کہ نہیں وہ کہنے نے چار خلیفہ نے اسی کہنے چار نے پہلا صدیق پاک ہے آخری امیر معاویہ پاک ہے وہ آنے نے نہیں نہیں پہلا علی ہے پہلا اب دیکھو سنی بھی بریل بھی وہ بھی جمہوریت میں ہے شیعہ بھی تے جمہوریت تے میں پوچھتا موت بوئے بھائی خلاف اشاں بھی آنے خلافت عورت دا حق نہیں مرد دا اشاں بھی اما عائشہ کی خلافت دا حق نہیں من دے صدیق اکبر کی من دے ہیں عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے کس کے لیے تے شیعہ بھی آنے نے بی بی پاک امام حسن حسین دی اما پاک وہ بھی خلافت حکومت کے لیے نہیں ہے علی ہے کیا ہے مطلب یا مرد حکومت خلافت کا اہل ہے عورت نہیں ہے شیوں کا بھی اتفاق ہے بریلویوں کا بھی لیکن خلافت میں جدو لے آئے جمہوریت ہوں تو بڑھیاں بھی اتنے خلیفے بھی تھلے رہ گئے دو بڈیاں تے مولوی صاحب دے کمیز تے ہو گیا ایویں اے میرے بابا میں تیری گل پیا کرنا جمہوریت میں کہتے ہیں کافروں کا ووٹ اور عورتوں کا ووٹ اگر جمہوریت سے کافروں کا ووٹ ختم کر دیتا بنے رنہ دا ووٹ ختم کر دیتا جائے جمہوریت ختم ہو جائے گی جمہوریت کسی سیاسی نظام نہیں تو نہ دھوکھا کھانا نہ دینا صرف ان کافران نظام ہے ڈنڈے دال نال بولو ڈنڈے عمران خان بچارا سچا تو ہے نا ان نے جمہوریت کا پول کھول دیتا ہے سانو سانوں تری سال ہو گئے انہیں آخیا اتری کسی کی حکومت کوئی نہیں امریکہ نے فون کیا مینو اگلے تھلے لا دیتا لا دیتا ہے اگر چڑھایا سی عوام نے لایا یہ مطلب ہے تسا نہیں چڑھاؤ تو لے لا ہو چڑا والے بھی ہور تے جنج پر ہی آمک نچے تینوں نہیں تین ووٹ دین جا نے آخیا ان نے فون کیا اتو باہر لینے میں نے پھاڑ کے تھلے لا دیتا تے جد خدا جب دی لیتا ہے کل بھی جی لیتا ہے آدھا ان نے میں تھلے لا دیتا ہے ہون آدھا پھر میں چڑھا دیو تیرے بچے مرن جی لا دیتا ہون چڑھا دے سمجھے ہو گئے نہیں اس واسطے علامہ اقبال جیسے دانا انسان نے فرمایا جمہوریت ووٹ الیکشن صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے یا نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ہوں گندے انڈے دے مولوی ببے بچے نکل سن او اللہ دے بندے او کتی سوے تو وہ گلورے ہی نکلنے کوئی لیلا کٹا بچہ نکل سکتا ہے اچھا جی مول بھی ہو جاؤ دعا منگ اللہ اس دفعہ اس کتی بھی بچہ دے لے لا دے دے کٹا دے دے ستر سال ہو گئے دعا منگ <laughs> وہ کتی پیٹ کٹا نہیں جی کر سکتا تو جمہوریت دے پیٹ اسلام پھر انہوں نے بچے مرن پوچھو کیا آدھے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ووٹ قومی ہے تھوڑے بچے مرن ووٹ تے ہو رہے ہیں اسلام آئین اسلامی عدالت سکول والے کہتے ہیں آئین اسلامی عدلیہ اسلامی تھا اور میں کہا بچے مرن پاکستان دا تے سین ما اسلامی ہے ہوں کہڑا اسلام میرا ملا نے لیا ہونا ہے سین ما اسلامی ہے کہ نہیں پاکستان ہے اچھا سائن ماں اسلام یہ بچے مرن اسلام کا ایک ہے اسلام کو لانا ایک ہے اسلام آباد میں جانا ملا ہوئے ہلکے ہائے ہائے اسلام آباد ہائے وزیر اعظم کی کرسی ہائے وہ سدر باندرے کی کرسی ہائے مینو مل جاندی وہ ہائے ہائے کردا مر جاوے گا ملا کدی اتنے نہیں جاوے گا اتنے وجہ کی ہے اتنے دے لیا نے ڈنڈے آیا اتنے ڈنڈے والے نے ووٹ تو ڈرام ہے اوپر ڈنڈا ہے نیچے پیسہ ہے ووٹ ہے ہوں نہ آخر اسلام آباد جانا تو اسلام آباد جی میں تو نہیں بندہ جا سکتا یہ کہتے اسلام لانا ہے میں کہا بھائی بائیمان قرآن فرماتا ہے ادخلو فی سل میں اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام لانا نہیں ہے اسلام کی طرف گھر اسلام لائیں گے تو میں کہ پاکستان دائن کی آ اسلامی پولیس آ گئے اسلامی میں کہ نظام اسلامی عملہ سارا مسلمان پولیس والا مرے تو شہید میں کہ بچے مرن جدو پولیس والا شہید ہے اتنے باقی کہڑا یزید ہے شہید ہے کہ نہیں بچ جاون تے غازی مر جاون تے پڑھ جاون تے عالم لنگ جاون تے شہید ہاں بھائی بچے تے سارے اسلام ہی اسلام لگا کھڑا ہے نا اے جیڑا نا مولوی کہہ رہے نے ہم نے اسلام آباد جانا ہے تے پتہ جی میں تمہیں مثال دیتی جاوا ویاہ ہوں نا ویاہ وہ ایک ہوں نے براتی تے ایک ہوں نے میراشی میراشی آتے ہوں نے برات لیکن میرا کام ہوتا ہے ڈھول ڈھمکنا اصل برات نراشیاں کیتے نہیں ہوتی اے انگریز نے پچہتر سال تو مولویاں تو ڈھول کٹائے نے جمہوریت اسلامی جمہوریت اسلامی جمہوریت اسلامی آئے کوئی نہیں آؤں ہو جڑے براتی نے جڑے پچہتر سال کا تجربہ اچھا پھر وے کوئی ڈے بے وقوف نے جمہوریت کسے کہتے ہیں جی جمہوریت میں حزب اختلاف ہوتی ہے حزب اختتار ہوتی ہے ایک جماعت وہ ہوتی ہے اگر جماعتیں نہ ہوں تو جمہوریت ختم ہو جائے گی اگر اختلاف کرو نہ تو پھر بھی جمہوریت ختم اگر اختلاف برداشت نہ کرو تو پھر بھی جمہوریت ختم اور میں تیرے بچے مرن جمہوریت اختلاف نہ ہوئے تو جمہوریت ہو نہیں سکتی اور میں کہ بچے مرنی جڑے ووٹ دیندے نے لیندے نے وہ جمہوریت میں اختلاف کرتے ہیں ہم چشتی جمہوریت سے اختلاف کرتے ہیں میں اختلاف والے تیرے مامے لگتے ہیں کیتی جاؤ وختلاف انہیں آدمی نے کے اچھا جی باہر کھڑ جاؤ پھر نہ ہٹ کے ہم تو یہی کہتے ہیں اختلاف جمہوریت کی جان ہے کہ نہیں اور ہمیں یہ بتاؤ یہ اسلام کون نہیں آنے دیتا جمہوریت ہے کہنے لگا ہاں تو میں کہا جمہوریت اسلامی ہے تو جب جمہوریت اسلامی ہے تو پھر تب آدھ ووٹ ہمیں اسلام کے لیے دو مولوی آدھے میں نے اسلام کے لیے ووٹ دیو مولوی تو فتوا دیو کہ پاکستان میں جو اس ووٹنگ ہوتی ہے یہ غیر اسلامی ہے ملا نو آ کو لکھ دے لکھے گا اس کو کہتے ہیں قومی ووٹ کیڑی قومی ووٹ نے تو سارے نو نے تو سارے ہی دے سارے دے نے تے تے سارے اسلامی ہیں تو ووٹ تو جو ووٹ کی پرچی ہے وہ اسلامی ہے کہ نہیں تو پرچی تو سارے کو لے تو ووٹ کی تو غیر اسلامی ہو گئے وہ اسلام نہیں آنا مولوی نے اتنے آنا ہے اسلام جب اوپر آتا ہے تو ابتدا تعلیم سے کرتا ہے اور انتہا جہاد سے کرتا ہے پھر اسلام اوپر آتا ہے اور اسلام میں اتنے نہیں آتا ملا نم کہل تفسیر کی چک دے سنیاں دے درمیان شاہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ اصل فضیلت خلافت دی بنیاد کیا ہے فضیلت خلافت دی استحقاق خلافت دی بنیاد کیا ہے آپ نے فرمایا نہ عبادت نہ ریادت نہ تشبی نہ تعلیل تین چیزاں فرمایا خلافت دی فضیلت دی بنیاد جہی اللہ تعالی نے شان باقی مخلوقات عطا فرمائی ہے ایک تد من تدبیر منزلی ایک تدبیر ملکی اور ایک تدبیر ملکی جنا ملی اور بین الاقوامی اور بین الملل فرمایا گھر ملک ملت اور بین الملل انہوں قانون شریعت دے مطابق گھر چلاونا ملک چلاونا کہ اپنی ملت کا تحفظ کرنا قانون شرع فرمایا یہی خلافت ہے کہ ہم سنیوں کے نزدیک فرمایا یہ دلیل ہے کیا بولو اے دلیل ہے اے بنیاد ہے ساڈے دی تو ہن خلافت اور حکومت اے شے آ جاتی تو میرے بابا پکی گل ہے خلافت دا استحقاق عورت کی نہیں مرد کی تے اور اس اسلام دی بناد یاد رکھو جدو مسلمانوں اسلام مرد اور مرد کو اسلام نکلتا ہے گھر رچو مرد بڈی بن جاوے بڈی بندہ بن جاوے تے اللہ سے حکومتاں بھی کھو لیندا ہے تے جدوں پہلے اسلام گھر چاہے نا مرد پورا مرد ہوئے عورت مکمل عورت ہوئے جدو مرد مکمل مرد بنتا ہے وہی عقل بھی ہوئے غیرت بھی ہوئے ادب بھی ہوئے کفر دی مخالفت بھی ہوئے تے عورت ادو مکمل عورت بننی جدو دے کول چادر چار دیواری پردہ دے حیا خود بخود کر رہے عورت دی زندگی وچ کوئی مردانہ جز نہ ہوئے اور مرد کی زندگی میں کوئی زنانہ جز نہ ہوئے تو یہ مرد بھی مکمل ہے عورت بھی مکمل ہے نادان پہلے اپنے گھر میں عورت کو مکمل عورت بناؤ مرد کو مکمل مرد بناؤ جب گھر میں مکمل عورت مرد ہوں گے تو ہو جی نسل جہاں بن دیا نے وہ سلاؤ الدین اجوبی بن دیا نے جدو بڈی بندہ بن جائے بڈی بندہ بن جائے بڈی بندہ بن جائے یہ لیڈی بن جائے وہ سر بن جائے یہ ڈیڈی بن جائے یہ ممی بن جائے ہوں تھی دیو ڈیڈی ممی والے نے لانگ مارج کڈنے نے تے جڑے ہون نا ابا اما مکمل مرد مکمل عورت کی نسل ہو ان کو لانگ مارج کی ضرورت نہیں وہ جمہوریت الیکشن کی نہیں وہ صلاح الدین ایوبی کی کار تلوار اٹھار کر صلیبی جنگوں کو ختم کر دیتے ہیں مکمل عورت اسلام دی تعلیم ہے شکول کی تعلیم کیا ہے مرد اور شانہ بشانہ مرد عورت میں گل نام رادا ایک بندہ بڈی دے پیچھے ٹرے تو پورے ونڈ چ واہ واہ جاتی ہے مری پیا بڈی دے پیچھے ٹر گیا ہے اما ناراض ابا ناراض پیر ناراض ملا ناراض اما گئی بیٹھی ہے میرے پتر میرے پیچھے نہیں چل ایک تکلیف دے جو مولوی ہے دے پیچھے بے نام رکھو گھر ایک بندہ دے دے پیچھے پیچھے ٹر پوے سارے ٹبر نکل پیر نکلے نے بچے بندی پور پوچھے بوڈی بڑی ہو جائے گھر ملک اسلام کی ابتدا ہے ابتدا تم کرو خدا انتہا کر دے گا گھر میں اپنی تعلیم تربیت مکمل مرد بن اگر تو مکمل مرد ہوتا تو تیری عورت دفتر بازار ہوٹل سکول کالج یونیورسٹی تھانا اسمبلی بینک سائن میں آئی لو یو آئی کارڈ کیوں کر دی اگر تو مکمل مرد ہوتا نادان اصا شکل مرد نہیں بنتے اپنی کے عملوں بنتے ہیں مرد بنو سکول کی تعلیم پڑھو گے تو کیا بنو گے داڑی مچھا مناؤ شرٹ پاؤ تو داڑی مچھا جو کتنی بڑے ہیں انہوں نے تو بوڑھیاں بندے بن گئے بڑھیا بندے اسمبلی وے ویچو ایک او شیری مزاری او رجحان دل رحیم یار خان دی اوے میں جھری بلے دی کار بیٹھی ہوں دی جی، دان دا بلا ایڈے ایڈے وار ہوں میں کہ ٹھٹھے دی ڈین کی تھو آئی ہو مولا آکھے یہ کس کی بارہ کا آتا ہے کس کی بارہ کا آتا ہے آؤ مرو پہلے گھروں اسلام آندا ہے کتے کتے اور پورے مرد اسلام کی تعلیم حاصل کرو اسلام کی تعلیم تم کو بتائے گی کہ مرد کون ہوتا ہے عورت کیا ہوتی ہے تو جدو تین تیری مردانیت کا پتا لگ گیا نا دلہ جی قسم تیری بڈی بازار نہیں جائے گی تینوں آگے چل کر گئے اچھا۔ اگر باہر ہے تو شٹپ سونے شٹپ والیاں نہیں آدیاں وہ نانیاں دادیاں سن سبحان اللہ سد کے جا دیا گیر کوئی سلام ہو تعلیم یافتا ہے ابے نے بیا کر دیتا ہے میں اپنی زندگی کا خود فیصلہ کروں گی میں ان پڑھ نہیں تعلیم یافتہ ہاں۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرا گی اس خود کتوں کی تیرے بچے مرن آ کے کراچی چ لیا ہاں، نام مرا دے تیرا کوئی ابا لما سجا کبا ہی وہ ڈیٹا ہی تے صدقے جاواں نانیاں دادیاں پڑھ ہوندیاں سن اللہ دی قسم پیو دادیا نے ٹور دینیاں انہاں پچھلے نو ویکھنا اگلے نو کالے چور نال ٹور دیوان انہاں آکھنا یار میں اگلے نو نہیں ویکھنی میں اپنے پیو دی پگ ویکھنی اے اپنے پیو دادیاں پیغمبراں دے رسولاں دیاں لاجا رکھن والیاں دے پیٹا وچوں صلاح الدین ایوبی جیڑے آگن ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے آئی لو آئی ملا تیرے بچے میرا جیسے میری مرضی وہ چوتھے علاقے گئی گھڑی اسلام آباد پوچھو تو اسلام آ رہا ہے اسلام آباد میں تو پہنچی ہے اے تو میں تو مکمل مرد مارکیٹ بتانا جس طرح مکمل انسان ان شکل سے نہیں بنتا ایمان عقل سے بنتا ہے اسی طرح مرد جو ہے وہ مردانہ شکل سے نہیں بنتا مردانہ عقل علم اور عمل سے بنے گا اللہ قسم تم اپنے گھر مرد بنو ابتدا تس کر دیو اللہ قسم انتہا خدا نہ کرے تو جو مرضی ابھی کرے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى ما بانفسهم کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے دین شریعت قانون اسلام کا شکول وہ ٹی وی جمہورت الیکشن سر سید اور اس کے ماننے والے ملا پھر حاکم وزیر خنزیر کو چھوڑنا پڑے گا یا ادھر یا ادھر اللہ رب العالمین سانو اپنے رسول والے پاس رکھے الحمدللہ